یہ دو فر ہیں کہ اپنی رب میں جھگڑے تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بونتی کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پان ڈالا جائے گا